وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة عليها غبرة یوم علیہ أولئك هم الكفرة الفجر صدق اللّہ عظیم ابس وطول تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیرا جب کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا صحابی اور آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے وہ پاکیزگی چاہتا ہو اپنی اصلاح چاہتا ہو نصیحت لینا چاہتا ہو اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دے دیتی ہو بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ تھا آپ ان کی زیادہ فکر کر رہے تھے آپ کے ذمہ تو کوئی وہ نہیں تھا کہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے تو آپ پر کوئی سزا ہے اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس آتا ہوا آیا دوڑتا ہوا اور وہ اللہ سے ڈرتا تھا آپ نے اس سے بے رخی اختیار کی یہ نہیں صحیح کلّہ ان تذکرہ ہرگز ایسا نہیں بلا شبہ یہ قرآن مجید کتاب ایک نصیحت والی کتاب ہے جو شخص چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرے یہ بڑے مکرم پاکیزہ صحف میں لکھی ہوئی ہے اور پاکیزہ اونچی جگہ میں رکھی ہوئی ہے اور بڑے انتہائی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ہاتھوں سے یہ لکھی گئی ہے انسان مارا گیا اپنی ناشکری کی وجہ سے سب سے پہلے اپنی تخلیق کی سوچ لیتا کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا من نطفتن ایک قطرہ ناپاک سے اللہ نے اس کو پیدا کیا شکم مادر میں کیسا اس کو برابر بنایا سم صبیل یسر ہو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو باہر آنے کا کتنا آسان راستہ کر دیا پھر اپنی معود زندگی گزار کے اللہ اس کو مار دیتا ہے پھر اللہ اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہے پھر ایک وقت آئے گا اللہ جب چاہے گا تو اس انشان انسان کو قبر سے اٹھائے گا کل لما یکما ہمارا ارگز نہیں انسان نے وہ بات کیوں نہیں مانی <clears throat> پوری کیوں نہیں کی جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا جس بات کا انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے اپنے کھانے کے بارے میں ہم کس طرح اس کے کھانا تیار کرتے ہیں انا سبب نلما اسبا ہم اوپر سے پانی برساتے ہیں زمین پر پھر ہم زمین کے اندر کیسی صلاحیت رکھتے ہیں نباتات اگانے کی اور اس کو ہم پھاڑتے ہیں خوب پھاڑنا فعمبت نافیہ حبا پھر ہم اس زمین کے اندر سے غلات نباتات نکالتے ہیں آئینہ بن انگور نکالتے ہیں قصباً طرح طرح کی سبزیاں پیدا کرتے ہیں وہ زیتون اور زیتون کا درخت اس کے پھل وغیرہ پیدا کرتے ہیں وہ نخلاً اور اسی طریقے سے کھجور وہ غلبہ اور طرح طرح کے باغیچے باغ گھنے و فاقیہ اور ہر طرح کے میوجات و ابن اور ہر طرح کے گھاس متعلّم ولان ولی تمہارے لیے بھی ان نباتات غلات اناج میں فائدہ ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ اس دن سے پہلے کہ فیضا جاتاخا کہ ایک چیخنے والی چیز چیخ لگائے گی جب مراد میدان حشر ہے لوگ کھڑے ہو جائیں گے یوم فر المر من عقی ہے اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اور اپنے والد سے وہ صاحبتی ہی و بنی ہے اور اپنی بیگم اور اپنے بچوں سے بھاگے گا نفس نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی اپنی فکر کرے گا لکھ لم ام من ہم یوم ازن شن یغنی لوگوں میں سے ہر آدمی کی اس دن الگ ہی کیفیت ہوگی جو اسی میں ہی مدہوش ہوگا اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے ہنستے مسکراتے حشاش بشاش ہوں گے یعنی جنتیوں کے چہرے وجو ہی یوم زن علیہ غبرا بہت سے چہرے کہ ان چہروں کے اوپر بے رونقی ہوگی طرح کو ہاں قطرات ان چہروں کے اوپر ایسا لگے گا جیسے سیاہی ملی ہوئی ہے الاکم الکفرت الفجرا یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے کہ جو انتہائی بڑے بڑے کفر اور ناشکری کرتے تھے اس صورت کا نام ہی سورہ عبصہ ہے اور مکی ہے اس کے شان نزول کا واقعہ بھی مکہ مکرمہ کا ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے چند مشرقین آئے جو بظاہر رؤسا اور لیڈر قسم کے شمار ہوتے تھے مشہور تھے جس میں تاریخ لکھتی ہے ابو جہل بھی اتبا شہبہ وغیرہ یہ چند ایک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے اور آپ ان کے ساتھ بات میں مصروف تھے کہ اس دوران میں ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ صحابی تھے نابینے تھے انہیں نہیں پتہ کون کون بیٹھے ہیں کیا بات ہو رہی ہے بس یہ آتے رہتے تھے تو جیسے یہ آئے تو سلام دعا کیا اور کہا کہ حضور مجھے وہ فلاں صورت والی ہے تو بھول رہی ہے وہ مجھے سکھا دے آپ بات چیت کر رہے تھے تو ادھر توجہ نہیں کی ہے انہوں نے دوبارہ پھر اونچی آواز سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے بچہ لو یہ بیٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں اب ایک بات چیت چل رہی ہے یہ آئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے وہ تو چلو ہمارا اپنا ہی ساتھی ہے تو خیر ہے تھوڑی دیر بعد میں آ جائے گا وہ اپنے اس معذوری کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ دوبارہ انہوں نے اونچا سے کہا کہ حضرت مجھے فلانی صورت کی ہے تو وہ بھول رہی ہے تو میں یاد کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا کہ چلو یہ بیٹھ جائیں گے کہ اس دورانیے میں یہ جو بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہو جائے اور زہری لحاظ سے بات سمجھ میں یوں آتی ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی دوسرا بندہ جب آئے تو اس کا اخلاقی لحاظ سے کام یہی ہے کہ وہ انتظار کرے پہلے لوگوں سے بات چیت ختم ہو جائے پھر اس کے ساتھ بات چیت کی جائے گی پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وڈیرے مشرقین مکہ ہیں یہ آج جو مطلب یہ سارے بیٹھے ہیں ایسا موقع پھر کم ملے گا یہ تو ہمیشہ مخالفت پر ہی ہوتے ہیں آج یہ بات سن رہے ہیں تو ان سے بات کر لی جائے تاکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لے اور ایک پیغمبر کو یا جو نصیحت کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے شوق اور تڑپ یہی ہوتی ہے کہ جو بندہ گمراہ ہے وہ ہدایت کے اوپر آ جائے تو یہ تو چلو اپنا ہی ہے اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات گویا کہ مناسب نہیں لگی کہ جب اس نبی نے صحابی نے آپ سے جو بات پوچھی تھی آپ بتا دیتے کوئی بات نہیں تھی اب رہی بات یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ ایک زہری آداب کا لحاظ یہی تھا کہ ایک تو وہ آج قبضے میں آئے ہیں وہ تو ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں دوسرا وہ پہلے آئے ہوئے ہیں یہ بعد میں آئے ہیں تو ان کی بات پہلے ختم ہو جائے ان کے ساتھ تسلی سے ہو جائے بات تیسرا یہ کہ اپنا بھی بے تکلف ساتھی ہے یہ نہیں محسوس کرے گا یہ پھر آ جائے گا یہ تو پھر نہیں آ سکیں گے لیکن بات ایک شان ربانی ہے کہ اللہ پاک کو یہ ادا نہیں مناسب لگی اور اس کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ نہیں جب اس نبی نے صحابی نے بات آپ سے پوچھی تھی تو آپ کو بتا دینی چاہیے تھی آپ کی جو فکر ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آج آئے ہیں تو کیوں نہ یہ اسلام پر آ جائیں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اسلام پر یقینی ہے اس کی قدر زیادہ ہے جس کا اسلام کے اندر داخل ہونے میں ایک امکان ہے کہ ہماری بعض و نصیحت سے یہ اسلام میں داخل ہو جائے گا یہ امکان ہے تو امکان کے مقابلے میں گمان اور تخمینہ کے مقابلے میں یقین کو ترجیح دینی چاہیے کہ جو بندہ مسلمان ہے آپ کا صحابی ہے اور وہ واقع تن آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یقینی بات تھی لہٰذا یقین کو آپ ترجیح دیتے ایک امکان کے مقابلے میں کہ وہ تو ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کے مسلمان ہو جائیں یہ صورت نازل ہوئی یہاں پر مسلمانوں کو بھی ایک ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے مسلمان کا خیال زیادہ رکھیں اس کی بات کی ترجیح دیں اس کو سمجھانے میں سکھانے میں ترجیح دیں اب بعض حضرات بڑی بے دردی سے بے انصافی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جناب تبلیغ تو کافروں کے لیے ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے کیا تبلیغ ہے تبلیغ تو کافروں کے لیے ہوتی ہے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں نا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم مسلمان ہیں صحابی ہیں وہ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے تھے آپ نے اس کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دی تو آپ اللہ نے وہی بھیجی کہ اپنے کو ترجیح دیں جو مسلمان ہے اس کو سمجھانے میں سکھانے میں وہ سیکھنے بھی آیا ہے اور وہ یقینی بات ہے جب آیا ہے سوال کر رہا ہے مسلمان بھی ہے تو اس کو سکھانا زیادہ ضروری ہے یہ جو کو انفسکم و اہلی کم نعرہ کی بات ہے وہ بھی یہی بات ہے کہ سکھانا ہے بندہ یہ سمجھ لے کہ میرے آل خانہ یا محلے والے ساتھی وغیرہ یہ مسلمان ہیں ان کو کیا ضرورت ہے دین سکھانے کی آگے سفر کرتے ہیں اور کافروں کو جا کے سکھاتے ہیں بے شک کافروں کو بھی سکھانا یہ بھی ہمارا کام ہے لیکن اس کام سے اپنے آپ کی جان چھڑا دینا کہ مسلمانوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے جی مسلمان تو مسلمان ہے نہیں مسلمان کو بھی سمجھانا ہے اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھانا ہے اپنے شاگردوں کو بھی اپنے دفتر والوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بے شک وہ بندہ سیکھنے سکھانے میں مصروف ہوتا ہے لیکن اس کو وہ بات نہیں پتہ ہوتی اور مذاکرے اور سیکھنے سکھانے سے یہ جو بات ہے اسلام کی وہ قلب میں پکی ہوتی ہے کسی ساتھی نے اپنے استاد سے پوچھا نا حضرت علم کی بات جو ہے وہ بعض دفعہ بھول جاتا ہوں تو فرمایا اس پر عمل کرو تو نہیں بھولو گے تو علم پکا ہی ہوتا ہے عمل سے اور عمل کی دو صورتیں ہیں ایک وہ علم ہے کہ جو باقاعدہ ہم نے اس کو اعضاء و جوارے کے ذریعے سے عمل میں لانا ہے جیسے نماز کا سبق پڑھا نماز پڑھنی ہے لیکن اب ایک ساتھی نے یہ سبق پڑا ہے کہ فلانا گناہ غلط ہے فلانا گناہ غلط ہے اس بات پر کیسے عمل کرے گا کہ دوسرے ساتھی کو یہ تبلیغ کرے گا کہ غیبت کرنا بد نظری کرنا یا دھوکہ دینا یا جھوٹ کرنا یا نماز میں سستی کرنا یہ گناہ ہے تو اسلام کی تعلیم کا عمل دو طرح ہے یا تو انسان کے وجود کے ساتھ متعلق ہے اس پر عمل کرنا ہے اس نے اور یا یہ کہ اس کو آگے تک بات پہنچانی ہے اور دوسرے ساتھی کو سمجھانا ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ جملہ بے انصافی پر مبنی ہے کہ تبلیغ جو ہے مسلمانوں کے لیے کیا ضرورت ہے وہ تو کافروں کے لیے ہوتی ہے نہیں مسلمان کے لیے بھی ہے بہت سارے سبق ہیں کہ جو ایک بندے کو آتے ہوتے ہیں اور بہت سارے سبق اس کو نہیں آتے ہم ہر روز پابندی کے ساتھ ماشاء اللہ یہ چہرے مجھے سمجھ آتے ہیں آپ لوگ پابندی سے نماز با جماعت تکبیر اولا ادا کرتے ہیں بہت سارے مسائل نماز کیسے ہوں گے آپ کو آتے ہوں گے لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو نہیں آتے یہ تو نماز کی بات کر رہا ہوں جو دن کو پانچ مرتبہ کم از کم بندہ ادا کرتا ہے جس اسلامی حکم کا ہر روز گویا کے عمل میں لایا جا رہا ہے اس میں کمی ہے تو بہت سارے اسلامی حکم ہیں جو سال میں ایک دفعہ پیش آتے ہیں کوئی زندگی میں پیش آتے ہیں کوئی اور مارکیٹ کا خرید و فروخت کے لحاظ سے پیش آتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہوتا ان کو سیکھنا دوسرے کا سکھانا اپنے ساتھی کے لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے اور جس طریقے سے باہر والے ساتھیوں کو دوسروں کو سمجھانا ضروری ہے تو بہرحال <clears throat> یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ نے جو نبینہ صحابی کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور مشرقین کے ساتھ آپ بات چیت کرنے میں مصروف رہے یہ ہمیں پسند نہیں آیا آپ اس نے صحابی کو جواب دے دیتے یہ بات تو سبق کی ہو گئی اور اس سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو سمجھانا چاہیے انہیں ترجیح دینی چاہیے دوسروں کے مقابلے میں جن کا رائے راست پر آنے کا امکان ہے اور جو یقینی ہے یہ بات اس سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ بتایا اگلی بات جو اہم بات وہ یہ ہے کہ یوں چونکہ اللہ پاک کا معاملہ ہے اور وہ جملے تنبیہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمائے ہیں لہذا ہمیں ان جملوں کو بار بار اپنی مجلسوں میں مذاکرہ اور دہرانے نہیں چاہیے یعنی یہ بات کہ ابسوت اللہ انجا علامہ اور مولوی صاحب کو کوئی تقریر ہی نہیں آتی جب تقریر کے لیے آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی دے کو جواب نہیں دیا تھا تو اللہ نے تنبیہ فرما دی بس یہ مسئلہ بیان ہو گیا اس کو زیادہ مذاکروں میں نہیں لانا چاہیے کہیں ہماری نسبت کے ساتھ بے ادبی نہ ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ نے ایک معاملہ بیان کر دیا ہے وہ ٹھیک ہے بیان ہو گیا اور اس سے جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ بتا دیا یہی بات یہاں پر ہوئی کہ آپ نبی ان کی فکر کر رہے ہیں اور اس کا خیال زیادہ کریں ہمیں زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ نے صحابی کا خیال کریں آپ اس پہلے بھی خیال کرتے تھے لیکن اس کے بعد آپ نے صحابی کا عبداللہ ابن مکتوم کا بہت خیال کرتے تھے یہ بھی بڑے ذہین صحابی تھے اور بہادر اور دلیر اور تمام خوبیاں تھیں غزو تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ساتھی تبوک کی طرف چلیں گے کوئی نہیں رہے گا میری اجادت کے ساتھ رہے گا تو آپ نے مدینہ طیبہ میں حفاظت کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اور مسجد نبوی کا امام کہ میرے غیر موجودگی میں مسجد نبوی کا امام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کا بڑا خیال بھی ماشاءاللہ بڑے بہادر تھے لوگ کہتے تھے تمہارے اوپر جو ہے وہ جنگ جہاد فرض نہیں ہے کہتے نہیں میں پھر بھی کچھ کر سکتا ہوں اور تو اپنے کام سارے کرتا ہوں یہ قادسیہ کی جنگ میں یہ نبی نے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو بہرحال بڑے حافظ اور اچھے قاری تھے سب قرات یعنی وہ جو قاری مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں نا مختلف سیگوں میں جو پڑھتے ہیں اسی اسی صورت میں بھی کئی مختلف روایات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو یہ ان تمام قرات سے باخبر تھے جیسے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری قرات سے واقف تھے اور ان کا بھی ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مشہور تھے نبین صحابی کہ یہ کراط اور حفظ لوگوں کو کراتے ہیں اور یہ کراط بھی جانتے تھے ایک عرصے تک مدینہ میں ان کا مدرسہ بھی تھا آگے فرمایا یہ قرآن مجید کتاب ہے نصیحت کی کتاب ہے یہ بڑی پاکیزہ چیزوں جگہوں میں لکھی ہوئی مراد و محفوظ ہے اور پاکیزہ ہاتھ اس کو لکھتے ہیں مراد فرشتے بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تو آپ صحابہ کرام کو بلا کر لکھواتے تھے ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں اور کرامن کاتبین بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ میں یعنی جو وہی کو لکھنے والے کاتبین ہیں کاتبین وہی کرامن کاتبین نہیں کاتبین وہی جو ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ ہیں جس پر مستقل کتاب ہے کاتبین وہی کے بارے میں ان کا یہاں ذکر ہوا کہ یہ اونچے لوگ ہیں پاکیزہ لوگ ہیں پاکیزہ ہاتھ والے ہیں انتہائی نیک لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی لکھواتے تھے فرمایا انسان تو اپنی ناشکری سے مارا جائے گا یہ اپنی تخلیق میں نہیں سوچتا کیسے پیدا ہوا کہ کس طرح آیا کیسے پیدا ہوا پھر ایک معوت زندگی گزاری پھر قبر میں پہنچ گیا پھر ہم اس کو اٹھائیں گے بس کامیاب وہ انسان ہے کہ جس کو ہم نے جو حکم دیا اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری اور اگر اس کے خلاف ہوا تو ناکام ہوا فرمایا انسان اپنے کھانے پینے وغیرہ کے نظام میں دیکھے کہ پانی برستا ہے آسمانوں سے وہ ایک ہی طرح ہے تو مختلف پھل نکل رہے ہیں مختلف سبزیاں نکل رہی ہیں مختلف طرح کے اور اناج غلات نباتات ہر طرح کی چیز نکل رہی ان کو سوچو کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی متا اللہ کم اور ایک ٹائم ایسا آئے گا حساب و کتاب کے لیے جب ایک چیخنے والی چیخ آئے گی مراد کیا مت ہے یوم یا فر المر اومنخی قریبی رشتہ دار جن کی وجہ سے بندہ دنیا میں بہت کچھ دکھ درد برداشت کرتا ہے مسافری برداشت کرتا ہے نیندیں قربان کرتا ہے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے اپنی بیوی بچوں کی زندگی کی راحت کے لیے لیکن یہ رشتے جو اتنے قریبی ہیں جن کے لیے بہت کچھ انسان کرتا ہے یہ رشتے بھی انسان سے آخرت میں دور چلے جائیں گے کیوں دور جائیں گے حدیث میں آتا ہے یہ اس لیے دور جائیں گے کہ کہیں ہمارا والد ہم سے نیکی نہ مانگ لے کہیں ہمارا بھائی ہم سے نیکی نہ مانگ لے بیگم تک سارے رشتے گنے یوم فر المر اخی یہ تو آخرت کا منظر ہے دوستو قرآن جس کو نفس نفسی کا عالم کہتا ہے لا تذر و تم وزرا اخرا کا منظر ہے یہ تو دنیا میں یہ ہو چکا ہے یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے یہ تو دنیا میں بھی بھائی بھائی کو چھوڑ چکا ہے رشتہ دار رشتہ داروں کو چھوڑ چکے ہیں دوسرے ساتھی کیا اسلام آباد کے مکین ایک پڑوسی کو بھی نہیں جانتے کہ کیا حال حوال ہے اور کیا بات ہے یہ منظر جو قیامت کا ہے آج دنیا میں دین سے دوری کی وجہ سے دین سے دوری کی وجہ سے یہ منظر آج دنیا میں ہو چکا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے اتنے حقوق بتائے اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہونے لگا کہ ان قریب پڑوسی وراثت میں بھی حصے دار ہو جائے گا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق تو بات یہ ہے دوستو جب دین سے دوری ہوگی تو ہر لحاظ سے پھر بودھ ہوتا جائے گا جب دین سے قریبی ہوگی تو پھر سب رشتہ دار بھی قریب ہوں گے رحمی بھی ہوگی فرمایا آخرت میں بہت سے چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے اس لیے کہ ان کو عمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے اور بہت سے چہرے ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے دنیا کے عقائد اور امال ایسے نہیں تھے فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اولا اکم الکفرت الفجرا یہ انتہائی بڑے قسم کے کافر اور شکر تھے جن کی وجہ سے ان کو یہ رسوائی دیکھنی پڑی ہے اللہ سمجھ نصیف